مترف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آ رہی تھی حدیث نمبر پندرہ سو اٹھائیس مسند احمد